دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار دامن کو بچاتے ہوئے خاروں سے گزر جا منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا گرامی قدر معزز حاضرین قابل صد احترام ہمارے اکابر اسلاف اور غیور مجاہد ساتھیوں اس بہت بڑے مجمع کو دیکھ کر اور اپنے غیور نوجوانوں کے جہاز سے لبریز جذبات کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو رہا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں دشمن کا سینہ جل رہا ہے اور دشمن کو تکلیف ہو رہی ہے میرے عزیزو وہ احمق ہے جو یہ کہے کہ جب آنکھیں موجود ہیں کانوں کی کیا ضرورت ہے وہ پاگل ہے جو یہ کہے کہ جب ناک موجود ہے تو زبان کی کیا ضرورت ہے وہ احمق ہے جو یہ کہے کہ جب پاؤں موجود ہیں تو ہاتھوں کی کیا ضرورت ہے میرے عزیزوں یاد رکھیں آنکھوں کی اہمیت اپنی جگہ ہاتھوں کی اہمیت اپنی جگہ ناک کی اہمیت اپنی جگہ کانوں کی ضرورت اپنی جگہ زبان کی ضرورت اپنی جگہ دماغ کی اہمیت اپنی جگہ ہاتھوں کی اور پاؤں کی اہمیت اپنی جگہ جب یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی تو پورا جسم ہوگا جسم کے ساتھ روح ہوگی تو مکمل انسان ہوگا یاد رکھیں دین کے سارے شعبے جب ملیں گے تو مکمل اسلام ہوگا اور جب اللہ کے لیے ہوگا تو اس میں اسلام کی روح زندہ ہوگی آج اگر کوئی آدمی جہاد کا انکار کر رہا ہے یا جہاد کو برا بلا کہہ رہا ہے تو وہ در حقیقت جہاد کا انکار نہیں کر رہا بلکہ دین اسلام کا انکار کر رہا ہے یاد رکھیں کسی بھی کام کے طریقہ کار سے تو اختلاف ہو سکتے ہے لیکن اس کی اہمیت اور حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا طریقہ کار سے اختلاف اس درجہ آگے نہ بڑھائیں کہ اس کی حقیقت کے انکار تک پہنچ جائے تو بہرحال جہاد قیامت تک رہنے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں خدمت کے لیے ہم سب کو ذریعے کے طور پر قبول فرمائے اور مکمل دین اور مکمل اسلام پر پورا پورا ایمان اور سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ